ہے نہ خدائے پاک کی عزت و عظمت کا خیال رکھا جاتا ہے بیا بےحم الصلاۃ تسلیم کے مقام کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور احترام جو ہے اس کو کچھ حیثیت دی جاتی ہے اور نہ ہی دین اسلام کو کسی عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مجھے اس مقام پر حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا رضویہ شریف ابو قول شریف اس موقع پر یاد آتا ہے کہ فرمایا اس وقت سب سے تر اگر عزت سمجھی جاتی ہے تو اللہ رسول یہ اس وقت اعلیٰ حضرت فرما ہے میرے دوستو جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے انبیاء کرام خصوصاً سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین مقدس اور قرآن مقدس کی عزت کی پامالی کا یہ حال ہو جس کی گواہی شہادت اعلی حضرت کی زبان سے آپ سن رہے ہیں تو وہاں کسی صحابی یا کسی تابعی کسی صحابیہ یا کسی تابعیہ کا ذکر مانا دارت لیکن پھر بھی جس طرح ہم نے بحمد اللہ تعالی بعون اللہ تعالی دیگر میدانوں کے اندر مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے ایک یہ موضوع یہ کافی پیاسا پڑا ہوا تھا یعنی یزید ما علیہ کی والدہ محترمہ کا دفاع یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو اس وقت ناقبت اندیش لوگ کچھ قدرے علم رکھتے ہیں اگرچہ وہ زبان درازی کر کے بلا درے کلام کر رہے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹے اور خبیص الفاظ اور الزامات بی پاک پر عائد کرتے ہیں جو سنتے ہوئے شرم آتی ہے اور ایسے الزامات اور ایسے جھوٹے بوتانات اور الزامات سے ایسی جھوٹی باتوں سے صحابہ کرام اور تابعین کی عزت مجرو ہوتی ہے یہ میں نے کانوں سے سنا ہے کوئی انڈیا کا ہے تو وہ اپنی سفید داڑھی ذرا بھی شرم حیا نہیں کر رہا اور اپنی علمی حیثیت کا مقام ذرا بھی نہیں سامنے رکھ رہا اس کا لحاظ کیے بغیر بی بی پاک کو پتہ نہیں عیسائی اور پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اسی طرح کوئی گجرا والے کا ایکسپریس ہے بےچارا جی جو علم کا بالکل علم سے وہ ہے یتیم ہے جی بالکل فارغ ہے میں ذاتی طور پر بھی اس کو جانتا ہوں وہ بھی ایسے منہ درازی کر کے اور جناب ایسے خلیز الفاظ کے ساتھ بی بی پاک کا ذکر کرتا ہے کہ شرم سے جو ہے وہ مسلمان بندہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون سے لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور ان کے اپنے گھر کا حال وہ ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا جی ان کی بازاری عورتیں ان کی جو بازاری عورتیں ہیں جو سکولی عورتیں ہیں ان کی تو مانا جانتا ہے وہ کیا کرتی ہیں لیکن حدیث شریف کے مطابق اس زمانے کی مذمت آئی ہے آنے والے لوگ گزرے ہوئے سلف صالحین کو برا بھلا کہیں گے یہ اس پیشین گوئی کی تصدیق ہو رہی ہے بہ صورت میں آپ کے سامنے بی بی پاک کا دفاع کرتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ یزید کی والدہ ہے اس وجہ سے کہ حضرت معاویہ کے گھر والے اس مبارک خلیفے کی گھر والی محترمہ زوجہ محترمہ ہیں جن کی خلافت پر تمام صحابہ اور تمام اہل بیت نے بیس سال اعتماد کیا سبحان اللہ خلافت پر اور عمارت پر تو خلفۂ راشدین کا اعتماد رہا میں خلافت کی بات کر رہا ہوں تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام نے بیس سالہ خلافت سیدنا معاویہ پر اعتماد ان ان کا کی خلافت کا دفاع ان کی عزت کا دفاع یہ ہمارا فرض اپنا فرض ادا کر رہے ہیں باقی وہ پھٹ جاہل اور کمینے نے لوگوں کا کوئی بندہ منہ نہیں بن سکتا میرے دوستو سب سے پہلے یہ بی بی پاک کے ذکر خیر کے حوالے سے البدایہ و نہایا سے شروع کرتا ہوں سبحان اللہ ان کے الفاظ پیش کرنے کے بعد کیونکہ اس کے اندر ان کے الفاظ کے اندر مجھے ساری تفصیل کا اجمال اور خلاصہ مل گیا تو تفصیل بعد میں کروں گا اجمال حافظ کثیر کی زبان سے آپ البدایہ و نہایا کے اندر فرماتے ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں ذکر من من تزوج النساء من بولد اللہ عنوان ہے جن جن ازواج متحرات اور بیویوں سے حضرت نے شادی فرمائی ان کا ذکر خیر ہے ان کے بچوں کا ذکر ہے ان میں سے آ کر ومن اشہر اولاد ہی یزید آپ کے بیٹوں کا ذکر بھی کیا حضرت معاویہ کے اور بیٹوں کا عبد الرحمان ہے حضرت عبداللہ وغیرہ وغیرہ پھر فرماتے ہیں سب سے مشہور ترین آپ کا بیٹا یزید ہے وہ ہوں بن بنتے بن انیف بن بن وہ التی داخلت اعلی نا نائلا بھی حضرت سید معاویہ کی گھر والی محترمہ ہے نائلا بنتے عمارہ کلبیا یہ دو کلبی خاندان کی بیبیاں ہیں حضرت معاویہ کے گھر میں ایک بیوی نائلہ ہے اور ایک بیوی میں سو یہ دونوں کلبیاں بیوی ہیں تو فرماتے ہیں بحی التی داخلت الا نائلہ حضرت نائلہ کے پاس یہی گئی تھی فاخبرت معاویہ عنہا انہا بما اخبرت ہو حضرت معاویہ کو بی بی نائلہ کے متعلق انہوں نے بتایا جو کچھ بتایا وہ قصہ جس کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں حضرت بی بی محسون کے بی بی نائلہ کے پاس جانے کا وہ تھوڑا سا اوپر انہوں نے قصہ دیا ہوا ہے حضرت بی بی نائلہ بنت عمارہ کلبیہ کے فکر کے اندر حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے میسون بن تبادل اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا خود اپنی چچا کی بیٹی اپنے چچا کی بیٹی جو ہے اس کے پاس جا فداخلت وہ تشریف لے گئی جب واپس آئی تو حضرت معاویہ نے بی پاک محسوس سے پوچھا کہ اپنے چاچا کی بیٹی کو کیسا تم نے پایا انہوں نے فرمایا انہا لکاملت الجمال پورے جمال والی ہیں لیکن ولیکن رائے تو تحت سرتہا خالن اس کی ناف کے نیچے میں نے ایک سیاہ تل دیکھا ہے وَإِنِّي لَعُرَا هَذِهِ يُقْتَلُ زَوْجُهَا وَيُوْدَعُ الرَّأْسُهُ فِي حِجْرِهَا میرا گمان یہ کہتا ہے میرا گمان یہ کہتا ہے کہ اس بی کا شوہر قتل ہوگا اور پھر اس کا سر اس کی گود میں رکھا جائے یعنی اندازہ لگائیں وہ جو ناف کے نیچے سے دل ہے اس سے کیسا عجیب لطیف اشارہ انہوں نے سمجھ لیا شوہر کے سر کا آنا گود میں یہ بی بی محسوس نے اپنی بصیرت سے اندازہ لگایا اور آ کر حضرت کو بتایا حضرت معاویہ نے طلاق دے دی حضرت نائلہ کو یہ سن کر محسون پاک کی یہ بات سن کر تو طلاق دے دی حضرت نائلہ کو کہ کہیں میں وہ نہ بن جاؤں کہ میرا سر قتل ہو اور اس کی گود میں چلا جائے تو فتح بادہ حبیب بن مسلمہ الفہری ہے ہاں جی حضرت معاویہ کے بعد حضرت نائلہ کے ساتھ حبیب بن مسلمہ فہری جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح فرمایا ثم خالف علیہ بعدہ النعمان بن بشیر پھر ان کے وصال کے بعد یہی بی بی نائلہ جو ہیں ان سے نکاح فرمایا حضرت نعمان بن بشیر جو مشہور ہیں کوفے کے پہلے وہ نائب تھے اور انہی کو ہٹا کر پھر یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا تھا یہ صحابی رسول نے چھوٹے درجے کے حضرت نعمان بن بشیر جو ہے ان کے والد بھی ہے تو پھر انہوں نے شادی کی ان بی بی حضرت نائلہ سے راسم فی پھر یہ حضرت نعمان بن بشیر جو ہے نا یہ میرے خیال میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ان کو قتل کیا گیا یا عبد الملک کے دور میں ان کو قتل کیا گیا اور پھر ان کا سر شریف جو ہے وہ وہی بی بی نائلہ جو تھی نا ان کے گود شریف میں رکھا گیا اور یوں حضرت بی بی میسون جو ہیں ان کی جو بصیرت تھی نا اس کی تصدیق سامنے آ گئی ہاں جی اس کی شہادت سامنے آ گئی میرے بھائیوں یہ وہ واقعہ ہے قصہ ہے جس کی طرف حافظ ابن کثیر آگے اشارہ کر رہے ہیں اب حضرت بی بی میسون بنتے بادل جو ہیں یزید کی والدہ محترمہ تو ان کے متعلق حافظ ابن کثیر جو ان کے اخلاق اور صفات عالیہ کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مکانت ہاس متن فرمایا بیوی بہت احتیاط والی تھی بہت پرہیزگار عظیمت شان ہے بہت عظیم الشان تھی جمال جمال کے اعتبار سے ریاستن سرداری کے اعتبار سے نتھو خیرے کی خاندان لیے وہ عقلن اور عقل کے اعتبار سے وہ دینن اور دین کے اعتبار سے یعنی دین بھی عظیم ہے جمال بھی عظیم ہے ریاست بھی عظیم ہے عقل بھی عظیم ہے احتیاط میں بھی عظیم ہے یہ حافظ ابن کثیر بی بی پاک کے صفات عالیہ کو اخلاق حمیدہ کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تاثیر پیش کر بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سبحان اللہ مجھے تو کوئی کنجر کہہ دے گا یہ یزیدی ہے تو حافظ ابن کثیر کو بھی کہا نا ہاں بات نہیں سمجھے کیا فرما رہے ہیں دین کے اعتبار سے اب میرے بھائیوں جب ان تمام صفات کے اندر ان کا یہ عالم ہے کہ عظیم بی ہیں ہے دین ان کا اتنا بلند ہے حافظ ابن کثیر ان لفظوں کے ساتھ اس ان کے دین کو خراج تاثیر پیش فرما رہے ہیں تو اب بتائیے یہ کہنا کہ وہ عیسائن تھی وہ مرتب تھی وہ کافرہ تھی وہ فلان تھی وہ فلان تھی وہ لانتے تھی یہ کتے کا بچہ جو بھاؤ کرایا ہے وہ سب سے بڑا لانتی خود نہیں ہوگا یہ میرا سیوں کی باتیں اور اگر کوئی مراسیوں سے باہر کرتا ہے تو سمجھو کے جو ہے وہ جرمٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت جو ہے وہ ذہنی میراسی بن گیا ہے بار سے باہر ایسی باتیں نہیں ہو سکتی اہل علم بندہ اور اہل ایمان بندہ ہزار بار ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلے سوچتا ہے پڑھتا ہے سمجھتا ہے جی غور کرتا ہے پھر زبان کھولتا ہے یار ہے آخر کس کے گھر میں ہے واہ اکبر کس کا ہے یہ تو دیکھو نا گھر کس کا ہے میرے بھائی اگلی بات سن اس کے بعد فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر بی بی پاک کے حزم اور احتیاط کی بات کرتے ہوئے اللہ اکبر فرماتے ہیں داخل علیہ معاویہ یومن ومعه خادم خصی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے گھر میں حضرت بی بی محسوم کے گھر میں اور ان کے ساتھ ایک خادم تھا جو خسی تھا ہجڑا تھا فاستاثرت میں رہو بی بی پاک اس خسی سے ہجڑے سے چھپ گئی فوراً پردہ کر لیا وقالت من حالا رجل معک بھائی یہ کون ہے آپ کے ساتھ انہوں نے فرمایا انہو خسی ہو فظهر فظهري عليه یہ خسی ہے سامنے आ فقالت ما كانت المصلا لتحل له ما حرم الله عليه وحاجبته عنها الله سبحان الله फरमाते हैं बीबी نے فرمایا یہ خسی ہو گیا نا ना ہو گیا اس کا یعنی کیا مطلب کہ انسانی آگاہ میں سے کچھ جو ہے وہ اس کے کاٹ لیے گئے اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہو وہ حلال ہو جائے کیا مطلب بی بی پاک یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اگرچہ یہ ہنسی ہے نظر تو ہے نا نگاہ تو باقی ہے یہ وہی بات ہے ایمان سے اس بی کے علم کو ہم داد دیتے ہیں کیا بخاری میں نہیں آیا ہے ہجڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گھر میں نہ آنے دینا گھروں میں نہ آنے دینا اس کو ہے کو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرے کو نکال دیا اب بتائیں بی بی پاک اگر یہ عیسائی کافرا وغیرہ ہوتی اور جس طرح یہ کتے کہتے ہیں زانی فلان پتہ نہیں کیا کیا تومتے لگاتے ہیں ان خنزیروں سے پوچھو خنزیر خنزیروں بتاؤ تو صحیح یہ بی بی پاک پردہ کرتی وہ بھی ہجڑے سے تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری جو ہے وہ پتہ شلواریں اتار کر کہاں کہاں پھر رہی ہے اور تم کہتے ہو جناب بی بی پاک ایسے تھی اور وہ زنا کرتی تھی خوش میرے بھائیوں ذرا اور کرو ٹھیک ہے کیسے خنزیر لوگ ہیں جو ممبر پر بیٹھے ہوئے کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں اور دیکھیے حافظ ابن کثیر فرما فلحاد اول اللہ ابنہا یزید الخلافت بعد ابھی کیونکہ ماں ایسی تھی اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بیٹے یزید کو خلافت کی دولت عطا کر دی کیا مطلب اگر نہ سنبھال سکا تو وہ نہیں سنبھال سکا باقی انعام تو اللہ کی طرف سے ہے یہ نا اور میں نے یہ حافظ میرے کثیر نے یہ تفریح کی یہ نتیجہ انہوں نے قائم کیا اور میں نے نتیجہ یہ قائم کیا کہ اللہ نے یزید کے سارے بیٹوں کو ولی بنا دیا یہ پچھلی ماں کا اگر بیٹے میں خلل آ گیا تو پوتوں میں خلل ختم ہو سارے بیٹے تین چار بیٹے تھے یزید کے سب کے ساتھ تاریخ ابو زراد مشقی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا سب کے سب سارے ہیں اللہ کیا تھے بھائیو یہ تو ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے میرے بھائی وہ اجمالی بات اجمالی کلام اختصار جو ابن کثیر نے الوداع بن گیا میں ہاں جی ذکر فرمایا اب میں تفصیل کے اندر جانا جی۔ تفصیل یہ ہے کہ یہ بی بی پاک کیونکہ صحابی کے گھر میں ہیں اور مومنا ہے تو ہے تابعیات میں سے اور ان کا تابعیات میں سے ہونا تمہارے حنفی امام جو محدث بھی ہیں لغت میں بھی حجت ہیں حدیث میں بھی حجت ہیں دنیا کائنات میں ان کی حدیث کی کتاب مشارق الانوار ہے جس پر مبارک الازہار شرع ابن ملک جس کو فرشتہ ابن فرشتہ کہتے ہیں وہ ان کی مبارک الازہار وہ موجود ہے تین جلدوں میں کائنات کے اندر اور ان کا یہ جناب بہت بڑا کام جو ہے وہ تاج اللغا اور شہ العربیہ کا تکملہ تک ملا و غیر و لکھتے کتاب تاج الغا و سیاح البیہ حسن بن محمد بن حسن سگانی امام سگانی جن کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امام سگانی نے اس کتاب کے اندر بی بی پاک کے متعلق لکھا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں وہ میسون ام و یزید ابن تھا منت ان کی وفات کب ہے ان کی وفات ہے جی چھ سو پچاس ہجری میں کب چھ سو پچاس ہجری کے جو تمہارے امام سکانی مشہور امام ہیں جی تو یہ وہ ہیں حضرت کہ جنہوں نے فرمایا یہ تابعیات میں سے کیا ہے امام تو تابعیات میں سے کہتے ہیں لیکن آج کا دجال جو ہے کوئی تھکا کوئی پتا کوئی انڈیا کا کوئی ادھر کا وہ کہہ رہا ہے زانیہ ہے ہاں جی سین ہے فلان ہے فلان ہے پتہ نہیں یہ خبیص کہاں کے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی علمی صلاحیت کیا ہے میں تو یہی کہ ایمان سے کہتا ہوں یہ ان لوگوں سے ان لوگوں سے یہ میسون بنتے بہدل کے ترجمے پوچھے تو یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا دیں گے صرف تلاش کرنے میں اور وہ بھی دوسروں کی مدد سے بتا سکیں گے خود نہیں بتا سکیں گے کہ میسون کا ترجمہ کیا ہے اور بادل کا ترجمہ کیا ہے بات نہیں سمجھ اگلی بات سنیے میرے بھائیوں ان بی بی پاک کے تابعیات میں سے ہونے پر بہت بڑی دلیل ہاں، تابعیات میں سے ہونے کی دلیل تو سامنے آ گئی ہے لیکن یہ بی بی حدیث کو بھی روایت کرنے والی ہیں یہ دیکھیے یہ دیکھیے گا جی یہ میرے پاس اللہ اکبر یہ تاریخ تاریخ و دش کا کبھی مادر سے دیکھ رہے ہیں اب یہ تاریخ دمش جو ہے نا یہ بیبیوں کا جو ذکر شریف ہے یہ ستر جلد میں اس کے اندر میسور بنت بہدل کا ذکر شریف ہے ایک سو تیس صفحے پر فرماتے ہیں کہ روت ہم معاویہ یہ بی بی محسون پاک جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتی ہیں اور ساتھ میں فرمایا روا انہا محمد بن علی ان ان سے بی بی پاک سے محمد بن علی روایت کر رہے ہیں کانت امراطن لبی حافظ حافظ اشاکر فرماتے ہیں کہ یہ بی بی پاک لبیبا تھی بہت عقل مند تھی بولو کیا تھی اللہ تو فرماتا ہے کافروں کاش لوب نہیں ہے ایسے وہ الباب میں سے نہیں ہے اور بی بی پاک لبیبا ہے توجہ ہے ذرا کا نہیں وہ جو حافظ ابن کثیر نے بی بی پاک کا وہ قصہ لکھا ہے کون سا وہ حضرت معاویہ کے ساتھ خسی کے جانے کا یہ ان کے بلاغات میں سے اصل اس کی سمجھ یہ بالا گانی حافظ ابن کسر کر فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے یہ بلاغات کہتے ہیں جس طرح امام مالک کہتے ہیں بالا بالا گانی گانی بالا گانی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ حافظ ابن میں فرماتے ہیں بالا و نی خدیج اس خسی کا نام بھی بتا دیا خدیج اچھا پھر وہ ساری روایت آگے پیش کر اب آگے حدیث مبارک ہے وہ میں سند بھی پڑھتا ہوں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں سند پر کلام کرتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ یہ ایسی روایت ہے کہ جس روایت سے بی بی پاک کا حدیث کا راوی ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے یہ دیکھیے اللہ اکبر حافظ حافظ ابن آساکر اپنی صنعت چلاتے ہوئے ابن عادی تک پہنچتے ہیں اور ابن عادی جن تک وہ پہنچتے ہیں ان کی کتاب پھر سامنے آ گئی ہے یہ الکامل ہے کون سی کتاب ہے یہ دیکھو الکامل القامل حافظ ابن عادی ٹھیک ہے خالد بن یزید آدوی ابو الولید کسری کے حالات میں ترجمہ میں یہ روایت امام ابن عادی اپنی صنعت سے لائے ہیں اب یہاں سے ہی سنا دیتا ہوں توجہ ہے بھائیو یہ دیکھیے حدثنا محمد بن نوح الجندیسا پوری حدثنا احمد بن محمد بن انس ابو عباس البغدادی حدثنا ابو عبد الرحمن الطبری حدثنا خالد بن یزید القصری عن عمار الدہنی عن محمد بن علی عن میسون بنت بحدل عن معاویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون قوم ینالهم اقصاؤ فاستوسو بهم خیرا فرمایا آپ علیہ السلام کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اقسا پہنچے گا ہے کسی بھی عذر سے وہ کیا بن جائیں گے خسی ہو جائیں گے اور مطلب ہے کہ بھائی ہجڑے بن جائیں گے تو اسلوب بہم خیرا میری طرف سے میری طرف سے خیر کی وسیعت قبول ان کے لیے مقصد کیا کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کے ساتھ پیش نہیں آنا ان کو یہ نہ ہو کہ انسانوں سے نکال دینا ہے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کو ہمیشہ اسلام کی طرف راغب رکھنا ہے اسلام سے متنفر نہیں ہونے دینا یہ حدیث مبارک اب یہاں پر بات کو سمجھیے حافظ ابن عادی اور پھر انہی سے نقل کر رہے ہیں آگے ابن اثاکر کہ یہ حدیث منکر ہے کیا ہے اور منکر ہے تو یہ حدیث منکر کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ یہ راوی کوئی ضعیف ہے کبھی کی مخالفت کر رہا ہے فیکا کی تو تب وہ اصطلاحی منکر بن رہی ہے نہیں منکر کا مطلب ہے جو انتہائی غریب ہے کسی صنعت کے ساتھ ملتی ہے اور کسی سے نہیں ملتی بات سمجھ آئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر خالد بن یزید کسری راوی ہے اور یہ خالد بن یزید جو ہے نا خالد بن یزید یہ یہ متکلم فی راوی ہے حتیٰ کے تقریب وغیرہ کے اندر میرے خیال میں ان پر جو حکم لگا ہوا ہے یہ ہے خالد بن یزید کسری دکھائی دیتا ہوں آپ کو یہ خالد بن یزید خالد بن یزید فصل میرے دوستو اس روایت کے منکر ہونے کا جو حکم لگایا گیا ہے نا وہ خالد بن یزید قصری امیر العراق کی وجہ سے میزان الاعتدال لسان المیزان کامل اپنے ادین سے پہلے سیر و عالام النبلا وغیرہ ان کتابوں میں اس راوی کے متعلق جو کلمات ملتے ہیں اس سے ضوف ثابت ہوتا ہے وہ ضعیف راوی لیکن یہاں پر جو لطیفے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے علی صابہ میں اور تحریب التحب میں کس میں علی صابہ اور تحریب التحق یہ ساتھ دونوں میں امام حسین پاک کے کربلا کا جو قصہ ہے نا اس کو سب روایتوں سے اور سب سندوں سے جو اچھی سند والا کہا ہے حافظ نے وہ یہی خالد بن یزید قصری والی روایت میں آپ کو علی صاحبہ سے دکھاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے بھائی علی میں فرمایا وقال عمار بن معاویہ اتونی کل تو لے ابھی جعفر محمد بن علی یہ سارا کچھ پھر آگے اس کے بعد وہ ساری روایت ذکر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ قد صنف جماعت فی مقتل الحسین تصانیف حسین پاک کے مقتل کے حوالے سے متقدمین لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر غف و سمین یعنی ضعیف صحیح سب کچھ ہے صحیح سکیم سب کچھ ہے وفی ہار قسطی سخت وہ یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے اس کے اندر غنن اس کے اندر اس ان سے استغنا ہے اس کے ہوتے ہوئے ان باقی روایتوں کی ضرورت نہیں یہ جی حافظ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے حال کو وہ باقی تمام روایتوں سے اچھا سمجھتے یہ تہذیب التہذیب تہذیب ہے اس کے اندر یہی روایت جو کہ یزید خالد بن یزید قصری کے حوالے سے ہے یہ یہ دیکھیں حدثنا خالد بن یزید بن اسد وہی القصری ٹھیک ہے اس کی صنعت اور جس یہ بیائی نہیں پھر آگے وہی ہے جو علی صاحبہ کے اندر اس اس صنعت کے ساتھ امام پاک کا قصہ سارا نقل فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں آخر میں مساق المزی مصی مقتل الحسین مقمل واقعی وغیرہ ہی بھی مشاعطی اختصر تو مکتفر بیمار تقدمہ مل فرماتے ہیں کہ میں نے میں نے وہی سندیں ذکر کی اور قصہ جو ہے انہی سندوں سے لیا ہے جو حسن سندیں ہیں اس کا مطلب ہے خالد بن یزید کسری کی جو سند ہے اس کو حافظ نے حسن قرار کیا کیا حسن قرار دیا آپ خود سمجھدار ہیں کہ جس کو حافظ کس کربلا کے حوالے سے حسن سند قرار دیتے ہیں وہی خالد بن قصری وہی راوی جب آتا ہے حضرت بی بی میسون بنتے کل کی جو حضرت معاویہ سے حدیث ہے اور روایت ہے اس کی سند کے اندر تو پھر کیا حافظ کے نزدیک اور کس ہے کربلا بیان کرنے والوں کے نزدیک یہ روایت کم از کم حسن قرار پا جائے گی کہ نہیں پائے گی تو بی بی پاک جو ہے بحمد اللہ تعالی خالی تابعیات میں سے ہی نہ ہوئی بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ناچیز نے ثابت کر دیا کہ یہ حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے اور اس کی فضیلت کو آپ آپ غور سے سمجھیں اور اس کا اندازہ کریں کہ کتنا بڑی فضیلت ہے اب حدیث کا راوی ہونا بی بی پاک اور تابعیات سے ہونا یہ تھتھے متھے جتنے ہیں ان کا ناک کاٹ رہی ہے کہ نہیں ناک تو پہلے نہیں ہے کٹنا کیا بات میری بحمد اللہ تعالی یہ مطلب بھی ثابت ہو گیا ہو گیا کہ نہیں اب اب اس کے بعد میں آتا ہوں اس بات کی طرف وہ قول وہ کلام وہ خبیص کلام جس سے یہ لوگ بیوی پاک کی توہین کی جرت کرتے ہیں اس کلام اور اس قول کی حقیقت کھولتا ہوں بی پاک کے متعلق ایک شخص ہے لغت کے حوالے سے وہ امام ہے یہ پڑھیے لغت کے حوالے سے وہ امام ہے ابن تریت ابو بکر ابن درید محمد بن حسن بن دوری یہ اس کی کتاب ہے جب حرت اس شخص کی پیدائش ہے دو سو تیئیس میں اور وفات ہے تین سو اکیس میں اس کی کوئی کتاب ہے اس کتاب کے اندر چاند اشعار جوڑے ہوئے ہیں بی بی پاک سے متعلق کہ بی بی پاک نے یہ اشعار کہے جن کا مطلب یہ ہے موٹا موٹا جو میں بیان کرتا ہوں کہ بی بی پاک نے کہا میں تو وہ موٹا کپڑا اور موٹا لباس پسند کرنے والی ہوں گاؤں کا یہ شہر کے باریک کپڑے اور باریک یہ تو مجھے پسند نہیں ہے پھر یہاں پر بلیوں میں رہنا مجھے اچھا نہیں ہے وہاں پر خود کے راستوں پر بھونکے اور عورتوں کی حفاظت کریں مجھے یہ اچھا لگتا ہے اچھا تو شہر کے بلند مکان نہیں مجھے دیہات کے اچھے اچھے مکان لگتے ہیں یہ اور نشار کا مطلب ہے مقصد یہ ہے یہ نشار سے کہ جی حضرت معاویہ پھر ناراض ہو گئے اور انہوں نے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی یہ سارا قصہ ابن درید نے ابن درائد نے لکھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں نقل کیا یہ لکھا ہے اس نے اب ابن درائد کا حال بتاتا ہوں میں وہ کیا شخص ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کمینوں کو کہ جب یہ لوگ صحابہ پر بھونکنا شروع کرتے اور تابعین اور سلف صالحین پر حاجی ہاں صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے تو یہ کتے پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم سے سندے مانگتے ہیں ادھر نہ سند ہے نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہم سند پیش کریں تو پھر بھی کہتے ہیں اگر سند ہے سر ہی لفظ دکھاؤ سر ہی دکھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے فلاں یعنی یا سند پر کلام یا متن پر کلام اور وہ بھی بے تکا کلام کریں گے جس یعنی اہل علم لوگ جس کو چہے کرتے ہیں جس کو پاؤں میں پھینکتے ہیں جس کو سننا گوارہ نہیں کرتے لیکن جب بات آ جاتی ہے صحابہ کی توہین کی یہ خنزیر لوگ ایسے ہیں کہ پھر وہاں پر نہ کوئی کچھ دیکھتے نہ کوئی سچائی دیکھتے کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے جو کچھ آتا ہے صحابہ پر اچھال دیتے ہیں یہ وہ حرامی جن سے تیار ہو چکی ہے ہاں جی جن کو ادھر ادھر کے اثرات اجمی عبداللہ بن سبا سبا کے سبائی اثرات نے متاثر کیا ہوا ہے یہ صحابہ اور خلفۂ راشدین کے خلاف اور خلاف اسلام کے خلاف ہے جی اور ملوک ملوک اسلام کے خلاف یہ ہمیشہ زہر اگلتے رہتے ہیں ہے جی تاکہ یہود و نصارہ کے ہے جی اس وقت کے دنیا کے جو بدماش حکمران ہیں ان سب کو ہے جی آشیرواد ملے اور جناب ان کی تائید ہو اور ان کی جو ہے نا وہ صلاح اور فلاح اور اچھا ہونا جو ہے ہاں جی وہ ثابت ہو جائے پچھلے برے ہوں وہی بات کہ ماسٹر کی بحث کا ہے بس نتیجہ ہے یہی جو اکبر البادی نے فرمایا ماسٹر کی باس کا بس نتیجہ ہے یہی اب ہے اچھے جانور پہلے برے انسان اب ہے اچھے جانور پہلے برے یہ خنزیر آج کے جانوروں کو اچھا کہنا چاہتے ہیں اور پہلے انسانوں کو برا کہنا چاہتے ہیں یہ اکبر البادی نے پہلے ہی فرما دیا مفترین اب میرے دوستو میں ابو بکر درائد کا حال چند کتابوں سے بتاتا ہوں دیکھنا پھر پھر دیکھنا ان خنزیروں کا حال کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ادھر پڑی ہوگی تاریخ بغداد ہاں جی جناب یہ تاریخ بغداد یہ دیکھا ابن درد کے خطیب بغدادی سندوں کے ساتھ سب سے پہلے دارا قطری کا قول نقل فرمایا آنے بنے درد فقال تکل نموشی ہے ابن درید کے متعلق امام دارا پتنی سے پوچھا گیا تو فرمایا علماء نے اس میں کلام کیا یعنی اس پر جرا اس کے بعد جو سب سے بڑی بات لکھی سنت کے ساتھ تھا بھائی ابو ذر الحر یہ ابو ذر الحر کون ہے یہ امام بخاری کی بخاری کے راوی ہیں ابو ذر الحر بخاری کے راوی ہیں بخاری کو آگے چلانے والے یہی ہیں یعنی ان کے روات میں سے ایک راوی ہے ویسے تو فربری ہے نا آگے چلانے والے تو ابو ذر ہیراوی نے فرمایا لکھا ہے میرے طرف کون فرما رہے ہیں خطیب بغدادی میری طرف یہ خط لکھا کس نے ابو ذر ہراوی سمے امام ابن شاہین مشہور مختصر ابن شاہین نے فرمایا کنہ ند خلو اللہ ابن درائد ہم ابن درائد کے پاس جاتے تھے ہم شرماتے تھے مما نرا من العیدان شراب المصف بشراب وشراب مودور موضوع فقد کانا چاوزتے سعین سنا ابن شاہین فرماتے ہیں ہم ابن جرائد کے پاس جاتے تھے تو ہم شرماتے تھے کہ ایک تو سرنگی لٹکی ہوتی تھی حضرت کی بیٹھک شریف میں سرنگی دوسرا شراب مصفہ شراب پڑا ہوا ہوتا تھا ایک یہ یعنی حضرت سرنگی کے بھی عاشق تھے اور شراب بھی اب دوسرے دوسرے یہ نزحت الفوا ہے دیکھ رہے ہو یہ بھی محدث ہیں نہوی امام بھی ہیں لغوی امام بھی ہیں محدث بھی ہیں مسند بھی ہیں سند کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ ابو منصور ازہری تحریب اللغا والے لغت کے امام اور ابن درائب بھی لغت کا بندہ ایسے ہے نا تو یہ فرما رہے ہیں یہ دیکھیے گا انہی کے کے حالات اندر یہ ہے میرے ميرے اور علبا ابن درائد کے حالات میں لکھا ہوا ہے وقال ابو عمر بن شاہین الوائف 90 سال کے ہو گئے تھے 90 سال سے لیکن حال یہ تھا کہ گھر میں سرنگی تھی اور شراب تھی یہ عمر بن شاہین کا قول اگلا قول یہ جناب جی وہ دارا کتنی والا وہ بھی موجود ہے اور وہ فرماتے ہیں اور یہ ان کا قول نقل کیا ہے سید علام النبلام امام زامی ابو منصور اظہری تعظیم اللغا والے فرماتے ہیں دخل تو فرائے تو سکران فلم میں گیا اس کے پاس ابن درائد کے پاس ابو منصور اظہری فرماتے ہیں میں گیا ابن درائد کے پاس تو اس کو نشے کی حالت میں دیکھ کر واپس آیا میرے دوستو ابن درائد کے حوالے سے میں کئی باتیں پہلے بھی سن پڑ چکا تھا وہ فضائل اہل بیت میں کتنا کرتا ہے اور صحابہ کرام کی مذمت میں کتنا کوشش کرتا ہے خصوصاً حضرت معاویہ کے یہ اس کی خبیص باتیں میں نے ایک گماری کے پاس پڑھی میرے خیال میں عبداللہ یا ابو الفیض غماری اور ابو یہ دونوں رافضی ہیں ٹھیک ہے یہ حضرت معاویہ کے خلاف بہت تبرا کرتے ہیں تو یہ بماری جو ہے نا ان کی کتابیں پڑھ کر ابن درائد کے حوالے سے جو میں نے باتیں معلوم کی تو میں نے فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یا تو کتاب ہوگا یا کوئی بھی اس کے اندر خلل ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے خلاف قلم اٹھانے والا خصوصاً حضرت معاویہ کے خلاف وہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا ایمان سے کہتا ہوں جب جب آپ آج اس اس مطالعے کے کے حوالے حوالے سے سے موضوع نے ہاں جی آج کچھ وقت گزارا تو دیکھا ہاں جی کتابیں کھنگالی تو ابن درائد کا حال معلوم ہو گیا کہ حضرت سرنگی اور شراب نوشی کے بادشاہ تھے پھر نظہت البا کے اندر ایک عجیب قصہ لکھا ہے یہ نظہت البا جو پڑھی امام ابو برکات ابن الامباری جن کو مشہور ہے ان کے حوالے یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت نے خواب میں خواب سنایا اپنے ساتھیوں کو کہ رات ایک شخص آیا مجھے کہتا ہے یار شراب میں کوئی شعر نہیں لکھا دو میں نے کہا یار ابو نواز نے کوئی کسر چھوڑی ہے ابو نواز جو مشہور شاعر اس نے کوئی کسر چھوڑی ہے نہیں یار اس نے کہا شیر ہے بنتا ہے یہ شیر ہے میں نے وہ شیر اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا یار تم کون ہو آنند تھا اس نے کہا شیطانوں ہوگا میں تیرا شیطان اس نے کہا میں تیرا شیطان ہوں اب بھائی تو کہاں رہتا ہے کہتا بسرے میں رہتا ہوں بسرے کا ہی ہے نا من انتقل وسلم فقال ابو سازیا نام بھی بتایا ابو سازیا ہاں وہ اخبار اور بتایا کہ موصل میں رہتا ہوں موصل میں رہتا ہوں اب ایمان سے بتانا بھائیو جس کو رات کو شیطان آ کر ہے ہاں جی اور شیر شیر جو ہے وہ بتا جائے شراب کے لیے اور بتا جائے کہ میں تیرا شیطان ہوں جس کا شیطان پورا مقرر ہے ایسی باتوں کے لیے ہاں، ایمان سے بتانا کہ اگر بولے گا تو کیا بولے گا سچی بتانا اگر صحابہ کرام کی مذمت یا بی بی محسون وغیرہ کے متعلق اگر ایسی باتیں اس کے منہ اور پھر شرم آنی چاہیے ان کتوں کو کہ جدید کو شرابی اور ساز بازی کی وجہ سے تو کہے کافر ہے بدکار ہے ظالم ہے فلان ہے سنت کو بدلنے والا ہے اس کا نام نہیں رکھ سکتے سن نہیں سکتے فلان وہ کتے یہ اس کے ساتھ کا شرابی نشے میں دھوت رہنے والا سرنگی نواز ہے راشوں کا جو سردار بنا ہوا ہے یہ حضرت معاویہ کے خلاف لکھتا ہے تو اس کی بات فوراً ہے جی کتابیں نہیں نظر آتی کیا لکھ رہی ہے وہ اس کی شراب نوشی ساری بدکاری پر پردہ ڈال کر امام بنا کر پیش کر دیتے ہو اے اور یزید کو آگے رکھا ہوا ہے معلوم ہوا کتے تمہیں یزید کی برائی سے کوئی نفرت نہیں تم حضرت معاویہ اور سمائی ٹولہ بن کر تم صحابہ کرام سے عداوت مارنا چاہتے ہو یزید کی آڑ میں ورنہ برائی کا اگر مسئلہ ہو تو ایسے برو کو امام کیوں بناتے ہو خیال رکھیے گا یہ جو ہے تاریخ دمشق کے اندر علی فقاہر کے حوالے سے جو بات رکھی ہے وہ بھی ابن درید کی ہے اصل میں معلوم ہوا بی بی پاک کے خلاف اور حضرت معاویہ کے خلاف یہ ابن درید کے حوالے سے جو چل رہا ہے یہ وہی مواد ہے جو حضرت کو رات کو شیطان ڈتے دیتا تھا صبح اٹھتا تھا اور لکھ دیتا تھا معاویہ ایسا اور میسون ایسی ہاں، یہ نشے کی پیداوار باتیں ہیں اور ہم لنت بھیجتے ہیں ایسی باتوں پر ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے نہ پلیت کی بات سننا گوارا کرتے ہیں اور نہ بلی پلیت کے گو کی کوئی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے پاس اگر حیثیت ہے تو انہی لوگوں کی ہے جو صالحین ہے متقی ہے بریزگار مولوی تمہیں شرم نہیں آتی زیرو انڈیا کا انڈیا کا بڑ بڑ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پگڑی باندھی ہوئی اور حضرت اس کے خلاف بات کر رہا ہے بی پاک کے خلاف ارے لندنی کٹر صاف کرنے والے ملا میں جانتا ہوں تو لندنی کٹر صاف کرنے والا ہے خبردار اور اے گجر والے کے تھتھے متھے جب تک ہم زندہ ہیں ہماری تمام غلازت اور آندرے پوٹے انشاءاللہ کھول کر ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے خبردار ہے انگریزی کیتڑوں اپنی کھڈوں میں بیٹھ کر صحابہ پر جو چا چاہ کرتے ہو یہ بند کرو جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اور ان شاء اللہ اللہ کے طرف سے علم کا روشنی کا احسان ہے تو ہم تمہارا تعاقب اسی طرح کرتے رہیں گے ادھر بھی کھڈوں میں رہو گے انشاءاللہ ہم اسی کھڈ میں جا کر تمہاری ناسیں پھینک دیں گے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی یہ ہے بی بی پاک رضی اللہ تعالی خانہ کے حوالے سے ہے وہ چند باتیں بی بی پاک صالحہ بی بی ہیں اگر کسی کا بیٹا بگڑ جائے تو نہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے نہ ماں ذمہ دار ہوتی ہے اتنا ہی ہوگا جو والدین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے عام لوگ مثال دیتے ہیں حضرت علیہ السلام کی سمجھ نہیں آ رہی عام مثال دیتے ہیں بہرحال ایسے لوگوں کے خط کو ایسے لوگوں کے وضع کو سمجھیے گا یہ اگرچہ آپ کو یہ اگرچہ آپ کو سیاہ پوشوں کے رنگ میں نظر نہ آئے تو اندر کے سیاہ ضرور ہیں جی لہذا سیاہ پوشوں سے بھی محفوظ رہے اور سیاہ کاروں سے بھی محفوظ رہے اللہ شاہ ہمیں سیدنا معاویہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے در کا ہمیشہ خاتم آمین اپنے بندوں کا ہمیشہ بندہ رکھے